تم کتنے بارڈر سیل کرو گے میرا رب جب کوئی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مومن اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے تو اس کا خریدار کون ہوتا ہے اللہ خریدار ہوتا ہے پھر اللہ ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کرتا ہے بادلوں کو مسخر کرتا ہے اللہ دریاؤں کو مسخر کرتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ جہاد کرنا ہے دل سے بز دلی نکال دو صحابہ صحابہ مشرقین سے ٹکرائے اللہ نے صحابہ کو مدد دی صحابہ اپنے گھوڑے دریاؤں میں لے گئے دریاؤں نے ڈبونا چھوڑ دیا صحابہ نے ہواؤں سے ٹکرایا ہوائیں ان کی غلام بن گئی صحابہ نے وحشی درندوں سے بات کی درندے سر جھکا کے ان کے غلام بن گئے رب کعبہ کی قسم قیامت تک جو مسلمان بھی کہے گا اللہ میں نے جان تجھے دینی ہے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں کائنات میں اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا